حضرت مسلم بن صافینہ سے روایت ہے کہ ابن القما یعنی حاکم نے میرے والد محترم کو اپنے قوم کی زکات وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا اور پھر سابقہ روایت بیان فرمائی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چار سو پینسٹھ